اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا تو زمے پر کوئی چلنے والا ناؤ چھوڑتا لکن انہیں ایک ٹھہرائے وعدے تک مہلت دیتا ہے پھر جب ان کا ودا آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹی نہ آگے بڑھیں